النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم ہمارے بھائی جو قرآن شریف پڑھنے میں درخواست کروں گا باہر پڑھ لیں جیسے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے قابل احترام بزرگان محترم امت کے نوجوانوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور میرے بچوں اور بچیاں جیسا کہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں آج اور کتنے ایسے ہمارے بچے تھے جنہوں نے جی سی ایس سی کے اگزامز دیے تھے بڑی بے چینی کے ساتھ کا انتظار کر رہے تھے آج صبح میں جب وہ اٹھے ایک ہی بے چینی کہ آج تھرسڈے ٹوینٹی سیون اگست ہے ہمارے جی سی ایس سی کے ریزلٹس ہے اور صبح میں جب وہ سکول گئے ہیں اس وقت ان کے چہروں پر یہ آسان تھی اور ایسی حالت تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا آج کا تھرسڈے کیسا تھرسڈے ہوگا کیا یہ تھرسڈے ڈریڈڈ تھرسڈے ہوگا یا آج کا تھرسڈے موسٹ پلیزنٹ تھرسڈے ہوگا اسی فکر میں ہمارے بچوں نے آج صبح کی ہے اور ان کے پیرنٹس بھی بے چین تھے کہ میرا بیٹا آج کیا رزلٹ لائے گا میری بیٹی آج کیا رزلٹ لائے گی اور انہی ارمانوں اور انہی تمناؤں کے ساتھ میں صبح میں ہمارے جی سی ایس سی کے بچے اسکول پہنچے ہر ایک اپنی اپنی اسکول میں پہنچ گیا اور بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اب ہمارے ہاتھ میں وہ انولپ آئے گا ہمارے ہاتھ میں وہ لفافہ آئے گا جس میں ہم نے جی سی ایس سی میں کیا کیا ہے اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہوگا بچوں نے انولپس اپنے ہاتھوں میں لیے جلدی جلدی اپنے انولپ کو کھولا اور جب ہمارے بچوں اور بچیوں نے اپنے ریزلٹ کو دیکھا تو بچوں کی دو تقسیم ہو گئی کچھ ایسے ینگسٹرز تھے کہ رزلٹ کھولتے اتنے خوش ہو گئے اتنے خوش ہو گئے کہ ان کے لیے آج کا تھرس ڈے ڈے بن گیا کیونکہ انہوں نے جب اپنا ریزلٹ دیکھا تو اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اے سٹارز بھی ہے ایز بھی ہے بیز بھی ہے اور جو ان کا ایکسپیکٹیشن تھا اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن یا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اتنا اچھا انہیں رزلٹ ملا اتنے وہ خوش ہو گئے اپنے فرنڈز کو اپنے بڑیز کو وہ بتانے لگے کہ دیکھو مجھے یہ ریزلٹ ملا ہے مجھے اے سٹار ملا مجھے اے ملا ہے اور وہ اتنی خوشی منا رہے تھے اور اسی خوشی کے اندر ان کی آنکھوں سے ٹیئرز آف جوئی بہنے لگا خوشی کے آنسو بہنے لگے اور بہت خوشی کے ساتھ اپنے گھر پر آئے اپنے ماں باپ سے خوشیوں میں لپٹ گئے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے اور مجھے اے سٹارز اور ایز اور بیز ملے ہیں لیکن آج صبح میں بچوں کا ایسا ایک گروپ بھی تھا کہ جب انہوں نے اپنا انولپ کھولا تو ان کے دل کو ایسا دھکا لگا ہے اور اتنے بیچارے پریشان اور شرمندہ ہو گئے کہ انولپ کھولنے کے بعد اور اپنے ریزلٹ کو دیکھنے کے بعد نہ وہ اپنے فرینڈ سے مل رہے ہیں نہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے بلکہ جلدی جلدی اپنے انولپ کو بند کیا اور اس ڈر میں تھے کہ کہیں مجھے میرا کوئی فرینڈ پوچھ نہ لے کہ تیرا رزلٹ کیا ہے اور سب سے چھوٹتے ہوئے کسی کو رزلٹ نہ بتاتے ہوئے مایوسی کے حالت میں اس نے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا کیونکہ آج کا تھرس ڈے اس کے لیے ڈریڈک تھرس ڈے تھا ایک ایسا تھرس ڈے تھا کہ جس میں اس کی آنکھوں سے ٹیئرز آف سورو گر رہے تھے اور افسوس کے آنسو نکل رہے تھے وہ بہت پریشان تھا کیونکہ جو اس کے ایکسپیکٹیشنز تھے آج اس کا ریزلٹ ویسا نہیں تھا آج اس کے ریزلٹ میں اسے ڈیز نظر آ رہے تھے یوز نظر آ رہے تھے وہ فیل ہو چکا تھا کتنے سبجیکٹ میں انہوں اس نے بہت خراب کیا تھا یا وہ لڑکی بہت مایوس ہو گئی تھی وہ گھر پر آ کر اپنی ماں سے چمٹ گئے تلک نے لگی رونے لگی اس کی ماں بھی افسوس کر رہی ہے اس کا باپ بھی افسوس کر رہا ہے اس لیے کہ اس کا ریزلٹ بہت خراب آیا ہے اور اب ماں باپ اس بچی کو ہمت دلا رہے کہ دیکھ اگر تو اور تھوڑی محنت کر لیتی بچی بھی بچہ بھی دونوں رو رہے ہیں وہ لڑکا جو ناکام ہے وہ بھی رو رہا ہے وہ لڑکی جو ناکام ہے وہ بھی رو رہی ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں کاش ہم نے اپنے لیسنز میں اور کو رکھا ہوتا کاش ہم پابندی سے لیسن میں شریک ہوتے کاش ہم ہم نے ہم نے اپنی ٹیچرز کی باتوں کو مانا ہوتا ہمارے لیے میں انٹرونشن کے لیسنز رکھے گئے تھے لیکن ہم نے ان لیسنز کو چھوڑ دیا اب وہ افسوس کرتے ہیں اور کتنے ایسے بچوں ہیں بچے ہیں جنہوں نے اب ڈیسائیڈ کیا کہ جنوری میں اب ہم ریسیٹ کریں گے پھر یہ سبجیکٹ میں جس میں ہمیں یوز اور ڈیز ملے ہیں ہم ریسٹ کریں گے اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اچھے گریڈ کو اچیو کریں گے یہ تو آج کا تھرسڈے تھا جو ہمارے نوجوانوں پر سے گزر گیا لاسٹ اے لیولز کے بچوں پر سے گزر گیا یونیورسٹیز کے بچوں پر سے ان کے ریزلٹ گزر گئے لیکن آج میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے آج ہمارے جی سی ایس سی کے بچوں کے دو ٹائپ کے ریزلٹ ہیں کوئی خوش ہے کوئی غمی میں ہے کسے بہت خوشی ہو رہی ہے کوئی بہت افسوس میں ریسٹ کرنے کی سوچ رہا ہے قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے قیامت کے دن یہی حال ہونے والا ہے یہی حال ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میدان محشر میں قیامت کے دن میں وہ رزلٹ ڈے ہوگا وہ بھی ایک ایسا ہی دن ہوگا جیسا آج کا رزلٹ ڈے تھا اور لوگوں کو ان کے نام اعمال دیے جائیں گے نام اعمال دونوں ٹائپ کے ہوں گے اچھے رزلٹ والے بھی ہوں گے برے ریزلٹ والے بھی ہوں گے جن لوگوں کو اللہ ان کے رائٹ ہینڈ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے گا وہ تو بہت خوش ہو جائیں گے اتنے خوش ہو جائیں گے جب وہ اپنا ریزلٹ دیکھیں گے نام اعمال دیکھیں گے کہ وہ پاس ہو چکے ہیں اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا ہے قیامت کے میدان میں انہیں خوشخبری مل رہی ہے تم لوگوں کو کہیں گے ہاں مکرو کتابیا قرآن کہتا ہے کہیں گے ہاں مکرو کتابیا کمیا کمیا ارے آؤ آؤ دیکھو ذرا میرا ریزلٹ تو دیکھو مجھے نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا ہے اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے لیکن کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے یا تو ان کے لیفٹ ہینڈ میں یا ان کے پیٹ کے پیچھے انہیں نامہ مال دیا جائے گا جب وہ اپنا انولپ کھولیں گے جب اس لیفٹ ہینڈ میں دیے ہوئے نامہ مال کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور میرے بھائیوں وہ قیامت کا دن ہوگا وہاں ایسا نہیں چلے گا جو دنیا میں کرتے ہیں دنیا میں تو لیفٹ میں ملا ہے چھپکے سے رائٹ میں ڈال دے گا کون دیکھتا ہے چلو ٹوپی پہنا دو یہ وہاں ایسا نہیں چلے گا وہاں تو جو لیفٹ ہینڈ میں نام یامہ لائے گا وہ لیفٹ ہینڈ میں چپک جائے گا رائٹ والا رائٹ میں رہے گا تو جن کے لیفٹ ہینڈ میں نام یامال ہوگا بائیں ہاتھ میں ہوگا ان کا ریزلٹ ہوگا تم ناکام ہو گئے تم فیل ہو چکے ہو تم اپنے امتحان میں فیل ہو چکے ہو وہ کہے گا کہ کاش مجھے آج نام یامال ہی نہ ملتا یا لیتا لیلہ لموت کتاب یا کاش مجھے نام اعمال نہ ملتا اور جن کے پشت کے پیچھے ان کو ملے گا وہ چلائیں گے فسوف یدعو صبورا ویسلا یسلا سعیرا چیخ ماریں گے یا صبورا یا صبورا ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت کاش مجھے مجھے آج نام اعمال نہ ملتا وہ لوگ افسوس کریں گے روئیں گے پچھتائیں گے اپنی زندگی پر کاش دنیا میں ہم نے اچھے عمل کر کر لیے ہوتے کاش اپنے پروردگار کو راضی کر لیا ہوتا آج کے ریزلٹ کے دن میں وہ بچے جو یوز اور ڈیز لا چکے ہیں انہوں نے تو ابھی انٹینشن بھی کر لیا ہوگا کہ ہم جینیوری میں ہم مارچ میں ریسیٹ کر لیں گے پھر ایک اپورچونٹی ملے گی پھر ایک ٹرائی کریں گے شاید ہمارے گریڈ اچھے ہو جائے بالکل ایکزیکٹلی اسی طریقے سے میدان میشر میں جو لوگ فیل ہو جائیں گے لیفٹ ہینڈ میں نام مال ملے گا پیٹ کے پیچھے نامہ آیا ملے گا وہ بھی اللہ کو اپلیکیشن دیں گے اللہ ہمیں ریزٹ کرنا ہے اللہ ہم یہ اگزام پھر دینا چاہتے ہیں اور یہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رب رجعون لعلی عمل صالحا بیما تردو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپیل کریں گے ریکویسٹ کریں گے اپلیکیشن ڈال دیں گے اللہ ون مو چانس ایک اور موقع ہمیں ریسٹ کرنا ہے ہم پھر ایگزام دیں گے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انہا کلیمت دنیا میں تو تو پھر سے ریسٹ کر سکتا ہے اپنے سبجیکٹ کے گریڈ کو اچیو کر سکتا ہے لیکن نہیں آخرت میں یہ اپورچونٹی نہیں ملے گی یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ اپورچونٹی تھی اگر تیرا ریزلٹ خراب آیا اگر تیرے بائیں ہاتھ میں نام دیا گیا اگر تیرے پیٹ کے پیچھے دیا گیا تو فیل ہو چکا ہے تو ناکام ہو چکا ہے وہ چلاتا رہے گا روتا رہے گا اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں میری پرواہ نہیں کی میرے حکموں کی پرواہ نہیں کی جا آج مجھے بھی تیری پرواہ نہیں ہے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ سب کی عبادت فرمائے اس وقت وہ روئے گا اتنا روئے گا اتنا روئے گا اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے آنکھوں سے خون بہنے لگے گا اللہ فرما دیں گے لا مبالی مجھے تیری پرواہ نہیں ہے کیونکہ تو بھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا یہ ہے قرآن کا سٹیٹمنٹ اور یہ ہے اللہ کا انصاف کا معاملہ ہاں جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خدا اگر معاف کرنے پر آ جائے وہ فضل کرنے پر آ جائے وہ رحم کرنے پر آ جائے تب تو معاملہ دوسرا دوسرا ہے اور اللہ ہمارے لیے ایسا ہی معاملہ فرمائے لیکن اصول اور پرنسپل یہ ہے کہ جیسے آج کا یہ ریزلٹ کا دن تھا ایک دن ہمارے بھی ریزلٹ کا دن آنے والا ہے میرے بھائیوں اس ریزلٹ کے دن سے پہلے پہلے اس نام یامال کے ملنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور یاد رکھنا ہم اچھائی کریں یا برائی کریں خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے صاف حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے جاؤ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے کہ تم نیکیوں پر نیکیا کرتے چلے جاؤ اتنی کرو گناہ کرنا چھوڑ دو فسق کو فجور چھوڑ دو غلط کاری کو چھوڑ دو صرف اللہ اللہ کرو اللہ فرماتے ہیں تب بھی میرا جو مقام ہے اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم برائیاں کرو کفر کرو شرک کرو ہر قسم کی برائی کرو نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ لیکن اس کی وجہ سے میری پوزیشن ڈاؤن نہیں ہونے والی ہے میری جو شان ہے اس میں کمی نہیں آنے والی ہے تمہارے عمل سے اللہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں تمہارا کام بن جائے گا جس کو قرآن بیان کرتا ہے اور میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی من عمل فلی ومن اچھے عمل کرو گے فائدہ تمہیں کو ہوگا اور برے عمل کرو گے تو وبال بھی تم پر آئے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں وہ دن آنے والا ہے ہے وہ ڈے ہمارے سامنے اس کے سوچے ہم نے دنیا میں کیا تیاری کی ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ دن ہمارے اوپر آنے والا ہے تو ہمیں آج ہی سے اس کے لیے پریپیرڈ ہونا ہے یہ سوچ کر نہیں بیٹھے رہنا ہے میری آج تک کی لائف کیسے تھی ارے جو ہو گیا وہ ہو سے لیکن اب تجھے اپنے فیوچر کے پریپیریشنز کرنے ہیں کہ اب میری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی اور اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی پڑے گی گناہ چھوڑنے پڑے گی نیکیاں کرنی پڑے گی اخلاق اچھے بنانے پڑے گے سرکار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمت تو کرنی پڑے گی اور ہمت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب ہمت کے لیے سٹیپ اٹھا دیتا ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ سٹارٹنگ میں اس کے اندر ہمت نہیں آتی ہے وہ ڈرتا ہے گھبراتا ہے لیکن ونس وہ ہمت کر کے ایک سٹیپ آگے ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے بنایا ہے کہ پھر ہمت ہمت پر پر ہمت دیتا ہے اور اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہمارے بزرگان دین دیا کرتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچہ ایک سال کا ہو گیا اب وہ دھیرے دھیرے دیوار کے سہارے کھڑے ہو جاتا ہے جب بچہ کھڑے ہونے لگتا ہے اور دیوار کے سہارے فرنیچر کے سہارے وہ پکڑ پکڑ کر آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میرا بچہ اس طرح کھڑا ہو جائے اور چلنے لگے کہ اپنے ہاتھ کا کہیں پر سہارا نہ لے کہیں ٹیک نہ لگائے وہ زمین پر چلنے لگے اور اس کے موم اینڈ ڈیڈ اس کے پیرنٹس اس کی پریکٹس کرواتے اور پریکٹس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ذرا دور بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے بچے کو بڑے پیار سے بلاتے آ جا آ جا میرے قریب آ جا بچے کو بار بار ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں بچہ ماں کو دیکھتا ہے ممی مسکرا رہی ہے مجھے بلا رہی ہے وہ بچہ دیوار کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد میں چلنے کی کوشش کرنے کے لیے فرس سٹیپ بڑھاتا ہے ادھر وہ ایک سٹیپ بڑھاتا ہے ادھر ماں کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے اور ماں بالکل تیار ہے کہ میرا بچہ ہمت کرے ایک اور سٹیپ بڑھا ہے اگر وہ گرے گا تو ماں بالکل ریڈی ہے اسے پکڑنے کے لیے لیکن ماں پہلے نہیں پکڑ لیتی ہے وہ کہتی ہے آجا آجا اسے بلاتی ہے پیار سے بلاتی ہے کمان کمان اور وہ بچہ ایک قدم رکھتا ہے ایک قدم کے بعد میں وہ ذرا سا ہل جاتا ہے پھر ماں بلاتی ہے وہ سیکنڈ سٹیپ رکھتا ہے وہ پھر ہل جاتا ہے ابھی وہ تھرڈ سٹیپ اٹھانے جاتا ہے وہ بچہ زمین پر گرنے جاتا ہے ابھی گرے اس کے پہلے اس کی ماں اسے سہارا دے کر سینے سے لگا کر ایک گوسا دے دیتی ہے ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے بس یہ ہے ہمارے لیے اگزامپل نیک کاموں کی طرف چلنے کے لیے کہ گناہ میں مبتلا شیطانی مساوی ہمارے ساتھ میں لگے ہوئے اس لیے نئی ہمت ہوتی ہے اچھائی کرنے کی گناہ کی جو عادت پڑ گئی ہے نہیں چھوٹتا ہے لیکن جیسے وہ بچہ ہمت کرتا ہے اور ماں باپ بھی ہمت کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کو چلنے دو وہ کوشش تو کرے ویسے ہم بھی کوشش تو کر کے دیکھیں ایک قدم تو بڑھا کر دیکھو اچھائی کی طرف برائی کے چھوڑنے کی طرف ہم ایک قدم بڑھائیں گے دوسرا قدم بڑھائیں گے انسان ہے نا گر جائے گا پھر اس کا نفس اس کو آمادہ کرے گا برائی کرنے پر لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماں جب بچہ گرنے والا ہوتا ہے اسے سہارا دے دیتی ہے کہ نہیں میرے بچے کو میں گرنے نہیں دوں گی ہمت ضرور کرے لیکن وہ گر نہ جائے اس ماں سے زیادہ پیار تو وہ رب العالمین کرتا ہے جب بندہ ہمت کرتا ہے وہ ایک دو قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کی ہمت کرتے ہیں اسے گرنے نہیں دیتے وہ گرتا بھی ہے اللہ سہارا دے کر اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے لیکن ایسے کوئی ماں باپ ہے ایسے ماں باپ کو کوئی انٹیلیجنٹ ماں باپ نہیں کہے گا کہ جو بچے کو ہر وقت گود میں لے کر بیٹھے رہے اور کہے کہ نا نا نا میرے بچے کو میں زمین پر رکھوں گے میرا بچہ گر جائے گا میرا بچہ کرول کرے گا تو گر جائے گا وہ کھڑے ہوگا تو گر جائے گا وہ چلے گا تو گر جائے گا میں اسے چلنے نہیں دوں گی اس کو بالکل طریقہ نہیں سکھلایا گیا چلنے کے لیے پکڑ پکڑ کر گود میں رکھا گیا اگر ہم ماں باپ بچے کو چلنا نہیں سکھائیں گے اس کی کوشش نہیں کریں گے تو اسے چل جلدی چلنا بھی نہیں آئے گا لیکن تھوڑی ہم ہمت کریں گے اور اپنے بچے کو چلانے کی کوشش کریں گے ارے ایسا چلے گا ایسا چلے گا کہ قبر میں جانے تک وہ چلتا ہی رہے گا بالکل طریقے سے اگر ہم نے تھوڑی سی ہمت کر لی اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ نہیں میرے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے ریزلٹ ڈے آنے والا ہے نام اعمال ملنے والا ہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا میں روزے ایسے رکھوں گا جیسے میرے نبی نے مجھے کہے ہیں میں اپنی زکات دوں گا میں ساری کاموں کو تقادوں کو آگے پیچھے کروں گا لیکن حج کے فریضے کو ادا کروں گا انٹینشن تو ہو ارادہ کر کے ایک سٹیپ لے لو اس پروردگار کا وعدہ ہے کہ تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا تو ایک ہاتھ بڑھائے گا میں دو ہاتھ بڑھاؤں گا لیکن اے میرے بندے جب تو ہمت کر کے آگے بڑھے گا تو میں تجھے مایوس نہیں کروں گا اس لئے میرے بھائیوں جب اس ریزلٹ ڈے کا سامنا کرنا ہے تو اس کے لئے پریپیریشن تو کرنا ہی پڑے گا اور ہمارے بزرگوں نے ایک بات بہت اچھی لکھی ہے کہ دیکھو بہت سی مرتبہ ہم کتنے کام لائف میں ایسے کرتے ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پر ہم کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چلتے ہیں مسجد میں آتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں رات کو سو جاتے ہیں صبح میں اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں افطاری کرتے ہیں یہ ایک ایسا روٹین ہے ہمارا جو ڈیلی چل رہا ہے لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلی روٹین کے جو ہمارے کام ہے ہم سنت کی نیت کرنا ہی بھول جاتے ہیں کام وہی کرنا ہے اگر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے سنت کی نیت سے کرتا ہے ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن خدا پاک کی قسم جو کام سنت کی نیت سے کیا جاتا ہے اور جو بغیر سنت کی نیت سے کیا جاتا ہے اس کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے آج اتنے ہم لیزی ہو گئے وہی سو رہے ہیں لیکن یہ نیت کر کے سو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سویا کرتے تھے آپ کا طریقہ یہ تھا دائیں ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ دیتے رائٹ پوزیشن میں پہلے سو جاتے تو اللہ بسم کامت واحیہ کی دعا پڑھ لیتے یہ سنت کا طریقہ اختیار کر لے گا اللہ نے سنتوں میں اتنی برکت رکھی ہے یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے اللہ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت کر لے گا تو یہ بھی ایک ارادہ کرے رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ وہ جو ڈیلی روٹین کے میں کام کرتا ہوں میں یہ ٹرائی کرو میرے نبی وہ کام کیسے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں جانا گھسا گیا نکلا ارے ذرا تھوڑی سے تھوڑا سا دماغ کو عادت کر لیتا کہ میں لیفٹ لیگ سے چلا جاؤں دعا پڑھ کر جاؤں رائٹ پیر سے باہر نکلو دعا پڑھ کر نکلو یا سنت کا ثواب اسے مل جائے گا اور سنتوں کی برکت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب بندہ اختیار کرتا ہے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اتنا پیار آتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے ارے تو میرے محبوب کی نقل کرتا ہے جو میرے محبوب کی نقل کرے وہ بھی میرا محبوب بن جاتا ہے آپ کو ایک بڑا پیارا قصہ سنا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام کا زمانہ ہے اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پکا دشمن تھا اور نہ دن اس کوشش میں تھا کہ جس بچے کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا آج وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میری خدائی کو نہیں مانتا ہے میں اسے ختم کر دوں لیکن نبیوں کو تو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تو بہت ٹرائی کی اور اٹمپٹ کیے اس نے کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو مارو پیٹو سزا دو لیکن اللہ اس سے راستے نکال دیتا کبھی ادھر نکل جاتے کبھی ادھر نکل جاتے اور وہ غصہ اس کے اندر بڑھتا جاتا تھا ایک دن اس نے سوچا موسا کو تو پکڑنا مشکل ہے لیکن یہ جو اندر بڑھاس ہو رہی ہے ماننے کی کو گالیاں دینے کی کو ستانے کی کو علیہ السلام اس کو کیسے پوری تو اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک آدمی کو بلایا جس کی ہائٹ علیہ السلام ہی کی طرح تھی اور فیس بھی علیہ السلام سے کچھ ملتا تھا اسے کہا کہ دیکھ میں تجھے بیچس دوں گا تجھے میرے پاس رہنا لیکن کام تیرا یہ ہوگا کہ جب مجھے غصہ آئے گا تو تجھے موسا علیہ السلام بن جانے گا تو موسا بن جا میرے سامنے آ جا علیہ السلام بن کر وہی ڈریس وہی لباس ویسی داڑی اور بالکل موسا بن کر میرے سامنے آ پھر میں تجھے گالیاں دوں گا میں تجھے برا بھلا کہوں گا میں تیری پٹائی بھی کروں گا اور اس کے بدلے میں تجھے ویجز ملے گی اس نے سوچا کہ جاب اچھا ہے کہ گالیاں ہی کھانا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے میں بن گیا موسا بہروپیہ بن گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اس نے شکل اختیار کر لی وہی کپڑا وہی چوغا وہی لباس وہی داڑھی اور بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح بات کرنا ان کی طرح چلنا اور پبلک میں ایسا بن گیا جیسے کوئی دوسرا جونیئر موسا موسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لے اب جب فیرون کو غصہ آتا موسیٰ علیہ السلام پر تو کہتا اے موسیٰ تو وہ بہروپیہ حاضر ہو جاتا اب فیرون اسے گالیاں دیتا برا بلا کہتا جتنا کہنا ہے کہتا اپنی دل کی بڑاس کو نکال دیتا اس سے اس کو سیٹسفیکشن ملتا تھا خیر ٹوٹل سیٹسفیکشن کو نہیں ملتا لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ بڑاس کو نکال دیتا تھا اور ایسا آج بھی ہوتا ہے آج کے زمانے میں کوئی پرائم منسٹر ہے کوئی لیڈر ہے کسی ملک کا کوئی پریسیڈنٹ ہے کسی ملک کا ہمیں اس پر غصہ آیا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہم سب کو غصہ آیا اب اس کو مارنا تو مشکل ہے وہ تو سیکیورٹی میں ہے اور اس تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم پتلے بناتے ہیں ہے کہ نہیں پتلے بنائے جاتے ہیں اور پتلے بنانے کے بعد میں اس کو جوتوں سے مارتے ہیں اے دھنادر اے دھنادر جوتے مار رہے ہیں اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں اس کو بھوسے مار رہے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہیں پان کھا کر اس پر تھوک دیتے ہیں اور جوتے کو اس کے سر پر برابر لگا دیتے ہیں کیوں ہمیں غصہ ہے اس لیڈر پر اس پریسیڈنٹ پر لیکن اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا غصہ اپنی بڑا ہم کسی پتلے پر نکال لیتے ہیں خوب مار پیٹ کرتے ہیں جلوس اس کا مارکیٹوں میں نکالتے ہیں اور اس کے بعد میں اس پتلے کو جلا ڈالتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو یہ طریقہ انسان کا ایک مزاج ہے غصہ نکالنے کا کہ اگر وہ اصل کو نہیں کر سکے تو اس کا پتلا جلا اور یہ یاد رکھنا کہ جس کے پتلے کو جلایا جاتا ہے اس کو گالی دی جاتی ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کی وجہ سے جس کے لیے کیا گیا ہے اس کو بھی تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ اسے جب پتا چلتا ہے میرا پتلا جلایا گیا مجھے مارا گیا میرے پتلے پر لوگ جوتے مار رہے تھونک رہے تو اس کو بھی افسوس اور تکلیف تو ہوتی ہے کہ لوگوں میں میری نفرت پھیلی ہوئی ہے تو جیسے یہ کیا جاتا ہے فیرون نے بھی اس پتلے کے بجائے ایک آدمی کو تیار کر دیا تھا کہ میں تجھے کالیا دوں گا اور اپنی بھڑاس نکالوں گا اور جب موسیٰ علیہ السلام والسلام کو جب یہ پتا چلا کہ یہ بہروبیہ میرے نقل کرتا ہے فیرون اس کو میرے نام سے گالی دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تکلیف ہوئی کہ یہ خاموخہ میری نقل کرتا ہے اور موسیٰ بن کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو بہت تکلیف اور ظاہری بات ہے کہ جس پتلے کو ہم مار رہے اسے تو کچھ نہیں ہونے والا وہ تو جسٹ پتلا ہے اس کو جلا دو کپڑے بانٹ دو مار دو اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس کا پتلا بنایا گیا ہے اسے تکلیف ہو اور اس کے دل کے اندر درد ہو اور اس کے سامنے یہ بات آئے کہ پبلک تم سے ناخوش ہے اس نے تمہارے پتلے جلا رہی ہے تو یہی گویا فرعون اس بہروپیے کو بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے فرعون بالکل آخری مرتبہ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے بارہ راستے بن گئے اور بارہ راستوں میں جتنے بنو اسرائیل میں سب پار ہو گئے فرعون نے اپنے لشکر کو کہا کہ دیکھو میں خدا ہوں میں نے دریا میں راستے بنا دیے چلو ڈالو اپنے گھوڑے فرعون نے گھوڑا ڈالا آلے فیرون نے گھوڑا ڈالا اور جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں گئے اللہ نے سب کو بو دیا پوری قبطی قوم فرون کے درباری فرون کی فوج سب کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گر کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پار کر دیا موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے بنو اسرائیل پار ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھی ختم پورا اس کا لشکر ختم یہ اللہ کا عذاب آیا اور ایسا عمومی عذاب آیا کہ اور کے جتنے لوگ تھے سب کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا سب کے سب پڑے ہوئے ختم ہو چکے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بہروپیہ وہاں پر بالکل صحیح سالم کھڑا ہے وہی جو موسا بن کر گھومتا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے بالکل ویسا ہی سب کو اللہ نے ہلاک اور تباہ کر دیا بہروپیہ وہی پر موجود ہے موسا علیہ سلا تو سلام حیران ہو گئے کہ اللہ آج تو بدلے کا دن تھا اور جن جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی برا بلا کہا مارا پیٹا ستایا تکلیف پہنچائی ظلم کیا اللہ تو نے ان سب کو آج ختم کر دیا بنو اسرائیل پر ظلم کرنے والوں میں سے ایک ایک کو چن کر تو نے مار دیا اللہ یہ بھی تو مجھے بہت ستاتا تھا بہت تکلیف پہنچاتا تھا جب یہ موسیٰ بن کر گھومتا تھا اور فیرون اس کو گالیاں دیتا تھا یہ میری توہین کرتا تھا میری مزاق اڑایا کرتا تھا اے اللہ تو نے اس کو کیوں بچا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ اے موسیٰ ہم جانتے ہیں کہ اس نے بھی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اور ہم نے تمہارے تمام دشمنوں کو ختم کر دیا ہم اس کو بھی ختم کر ڈالتے ہیں لیکن موسیٰ ذرا اس کی شکل کو تو دیکھو ذرا اس کے کپڑے کو تو دیکھو ذرا اس کی چال کو تو دیکھو یہ چلتا ہے تو میرے نبی موسیٰ کی طرح چلتا ہے یہ کپڑے پہنتا ہے تو میرے نبی موسیٰ کی طرح پہنتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے تو کی طرح ہے اے موسیٰ تم میرے نبی ہو تم مجھے محبوب ہو جو تمہاری شکل کو اختیار کر لیتا ہے ہم اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے اس لیے موسیٰ تمہاری نقل کرنے کی وجہ سے چاہے وہ نقل مزاق میں کرتا تھا لیکن شکل تو اس نے تمہاری اختیار کی تھی صورت تو اس نے تمہاری اختیار کی تھی اس بنا پر ہمیں اس پر پیار آ گیا ہم نے اسے معاف کر دیا ادھر اللہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ وہی بیچتے ہیں ادھر وہ روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے و موسیٰ اے موسیٰ مجھے معاف کر دو میں تمہارے اوپر ایمان لے آیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ سنت کا اور نبی کے طریقے کے اندر اللہ نے اتنا وزن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنت سے محبت کر لے اللہ اس کو گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتا ہے اسی لیے خواجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہو تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہو حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کر آیا ہو اپنی پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہ اے الہ العالمین میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو صورت ہے شکل ہے اسے اختیار کر کے آیا ہو حقیقت تو تیرے ہاتھ میں ہے تو آج میرے صورت کے اوپر میرے لیے حقیقت کا بھی فیصلہ فرما دے اس لیے جتنا ہو سکے ہمارے چہرے پر ہمارے طور طریق میں ہماری زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے یہ اتنا بڑا ویپن ہے اور سنت کے فالو کرنے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم محبوب بھی بن جائیں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب نام اعمال دیا جائے گا یہ سنت نعمتوں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری لگنشوں کو بھی معاف فرما دے اسی لیے کہا گیا نا ان کن تم تو ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو اور دو انعام ملیں گے یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارے نام اعمال کی خرابیاں کو دور کر دے گا تمہارا نام اعمال بجائے لیفٹ ہینڈ کے رائٹ ہینڈ میں آ جائے گا تمہاری غلطیاں معاف ہو جائے گی اور اگر غلطیاں معاف ہو گئی نام اعمال کی برائیاں معاف ہو گئی تو رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ہوگا اور یہ لوگوں سے کہے گا ہاں کتابیا ارے دیکھو دیکھو دیکھو اللہ اللہ نے مجھے جو نام عمال دیا ہے اس میں میرے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا نام عمال اپنے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت فرمائے اور جیسے آج کا دن ہمارے جیسی ایسی کے بچوں کے لئے ریزلٹ کا دن تھا یہ دن ہمیں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 يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابَ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بہت بڑے گنگار و کار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنگار ہے مولا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں علاقہ العالمین معاف فرما دے مولا رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے ہمارے مولا ہم میں سے جو بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ جو پریشان آلے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جو مقروض زیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے مولا ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے اور مولا ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے ہمارے مولا ہمارے بابا پر رحم فرما دے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا بہت پیار سے ہمارے والدین نے ہمارے ہمیں بڑا کیا ہے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے اللہ اگر آج وہ زندہ ہو تو مولا تو انہیں ہنستا ہوا رکھنا خوشیوں میں رکھنا نحمتوں میں رکھنا اللہ ان کی ہر بیماری ختم کر دے ہر پریشانی دور کر دے اور مولا ہم میں سے جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان مرحوم والدین کی مغفرت مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے مولا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا جتنے باقی لمحے رہ گئے ہیں جو زندگی کی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس میں تیری ماننے والا بنا دے تیری نافرمانی سے حفاظت فرما دے ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہمارے تراوی تراوی کو قبول فرما لے ہماری تلاوت و ذکر و اذکار کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے رضا مندی کے فیصلے فرما دے مولا مانا گنہ گار و خطا کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين